وسلام غار سو میں تین دن جب مکمل ہو گئے تو اس دوران مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ہمتیں بھی کافی کشت ہو گئی تھیں بہت سارے اس میں نا امید ہو چکے تھے اور وہ حیران تھے کہ جن کو ہم پکڑنا چاہتے تھے وہ گئے کہاں کیا آسمان پر چلے گئے یا زمین نے ان کو چھپا لیا آپ اس کے مشوروں میں لگ گئے جو دوڑ بات کی صورت حال تھی وہ بات چیت کی صورت حال میں بدل گئی یہ بہترین موقع تھا نبی میں تارک باہر تشریف لائے آپ نے اب مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف آپ کا زندگی کا پہلا سفر چھ سال کی عمر میں ہوا جب آپ چھوٹے تھے والدہ کے زیر کفالت تھے اس وقت آپ کی والدہ آپ کو مکم کرنا سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی چھوٹی عمر کی وجہ سے آپ اس وقت پھول دور سے بھاگتے تھے بولتے تھے باتیں کرتے تھے مگر بچپن کی جو معصومیت ہوتی ہے وہ کس نے عجیب چمکتی کے جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہاں آنے والے وقت کی یہ کوئی بڑی شخصیت ہے کون ہار پرور کے چکنے چکنے پار اب ہر باتیں ہی ایسی اچھی رہتی ہیں آپ کی والدہ والدہ آمنا آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی کبھی آپ کے سوچتی ہوں جسے بالکل اپنے والد کی طرح دیکھتا ہے والد کی طرح والد کی طرح مسکراتا ہے اور بالکل اس کا بیٹھنے کا انداز اٹھنے کا انداز بالکل اپنے والد کو گیا اور کیونکہ حضرت عبداللہ پورے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھے ان کے حسن جمال کے تذکرے عام عام تو اس بات پر بی بی آمنا کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الغلط سر العزیز کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے یقیناً یقین ہے اپنے باپ کو جائے گا مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ باپ سے کیا جائے گا یہ دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کرے گا کہ رہتی دنیا ان کو اپنی زندگی کا معیار سمجھا کرے گی دیجیے ہم نے کچھ بات کا اندازہ نہیں نبی صاحب اسلام نے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا واقعہ جو زندگی کا پہلا واقعہ تھا یہ خود بھی صحابہ کو سنایا فرمایا آپ نے مجھے یاد کرتا ہے کہ میری والدہ مجھے لے کر آئی تھی اور میرے والد کی جو قبر تھی اس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ باتیں کر رہی ہوں اور کہہ رہی تھی کہ عبداللہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی آج آج آپ ہوتے تو آپ آپ کا چہرہ دیکھتے اس کی حسن و جمال کو دیکھتے فرماتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر ویسے ہی رونے لگے یہ اس نبی امی کے لڑکپن کی بات ہے میں بھی رونے لگ گیا اپنی والدہ کو روتا دیکھا گیا تو یہ زندگی کا پہلا سفر تھا پھر اس کے بعد آپ کی جب جوانی ہوئی تو بیس سال اور پچیس سال کے درمیان آپ نے کس سفر فرمایا تھا ایک سفر تو وہ تھا جو خلیف القبرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مال تجارت کے ساتھ آپ نے فرمایا وہ بھی مدینہ طیبہ کے قریب سے ہی راستہ گزرتا تھا بلاد شام کو جو جاتے اور اب ایک یہ ہجرت کا سفر ہے یہ حیثیت ایک نبی ایک رسول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سفر فرما پر مارے جو جوانی اور لڑکپن کے سفر ہیں ان کے تذکرے اتنی تفصیل سے نہیں ملتے کیونکہ اس کے راوی نہیں جو نبی اخلاق اسلام نے خود بتلا دیا بس وہی معلوم ہے اس کے علاوہ معلوم نہیں لیکن جب آپ نے محبت کا اظہار فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس شاخ کی جماعت دے دی جو نبی علیہ صاحب اسلام کی ایک ایک چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھتے تھے یاد رکھتے تھے اس پر عمل پیدا ہوتے تھے اس لیے صحابہ کو بات کی ایک ایک بات کا پتا چنانچہ ہجرت کے سفر میں تو دیجیے غلام علی صاحب راستے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ اپنے گھوڑے پہ آئے اور انہوں نے نبی اسلام کو دیکھا لیکن یہاں ایک مذر و نما ہوا کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی درخواست کی نبی اسلام اسلام نے قبول کر لی کہ وہ بھی مسلمان ہوا اس راستے میں ایک آدمی کو درمیان میں سے لیا گیا جو ظاہرہ کافر تھا لیکن راستوں سے باقی عبداللہ اس کا نام اور وہ دشوار گزار راستہ جو عام معمول کے مطابق نہیں راستہ استعمال ہوتا تھا غیر معروف راستہ اس سے نظر رساب اسلام تشریف لے گئے مشقت بھی بہت اٹھانی پڑی اور راستے میں زیادہ بھی ختم ہو گیا چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے صدیق کے پلانوں کا نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں سے کچھ لائیں اور نبی اسلام کی خدمت سے پیش کریں چنانچہ ان میں بابر کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا وہاں پر پہنچے تو صدیق سیکلانوں نے جاتے ہی ان سے کہا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں انہوں نے کہا میں بھی بوڑھی ہوں گھر میں بکریاں بھی کمزور اور بوڑھی ہیں ان کا تو دودھ ہمیں لینا نصیب نہیں ہوتا تو صدیق کے نے کہا کہ آپ اجازت دے دیجیے نصیب ہمارے ان نصیب یوسی چنانچہ انہوں نے اجازت دی صدیق اٹملانو جب نیچے کے بیٹھے تو بکری کا دودھ اتنا نکلا اتنا نکلا کہ وہ پورا دودھ سے بھر گیا اب صدیق اقرانوں کی طبعی نفاست دیکھیے کہ جب انہوں نے دودھ نکال لیا تو انہوں نے اس برتن کے اوپر اپنا ایک کپڑا ڈالا اوپن لے کر نبی اسلام کی خدمت میں نہیں آیا یہ طبعی نفاست کہ کوئی مٹی کا ذرا نہ اندر چلا جائے ممکن ہے کوئی مکھی گری ہو اس کے گرنے کا بھی تو اندیشہ ہو سکتا ہے تو اسلام کی تعلیمات اس وقت تہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ابھی سامنے نہیں آئی ابتدا یہ کسی کے پلانوں کی نفاست کہ انہوں نے دودھ نکالا اور دودھ والے برتن کے اوپر اپنے ایک کپڑے کا کونا اوپر ڈال دیا ڈھانپ کے اس کو لے آیا اور لا کے نظر اسلام کی خدمت میں پیش کیا نظیر صاحب اسلام نے دودھ پیا اور یہاں پر صدیقانا نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ نبی اسلام نے ہم کیا پیاشاری حتہ رضی ہوئی کہ نبی اسلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا یہ اس کو محبت کا کیا عجیب نمونہ ہے جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے پھر کسی دن اگر وہ اچھا دودھ پی لیتا ہے تو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے میرے بچے نے دودھ اچھا پی لیا بالکل اس آٹے کے ساتھ کبھی بھی یہ لحاظ تھا ورنہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا مگر نہیں محبت سے اور ہے صدیق اسلام نے کہا کہ نبی اسلام نے اتنا دودھ دیا روی تو میرا دل تو خوش ہو گیا دیکھ کے نے کے کلام نے وہاں سے آگے تشریف لائے اب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ نبی استاد اسلام تشریف لا کیونکہ انہوں نے بیٹھ رکو بار سامنے کے بعد نبی اسلام خدمت میں دعوت پیش کی تھی تو نبی اختلاف اسلام نے دعوت قبول فرمائی تھی اب اطلاع وہاں بھی پہنچ گئی تھیں کہ آنے والے تو مدینہ تیوہت لوگ روز شہر سے باہر آتے اور انتظار میں رہتے کہ مہمان سب لائیں گے مگر ایک دو دن سے مہمان آ نہیں چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ دو شخص دور سے چلتے ہوئے نظر آئے مدینہ طیبہ کے لوگ خوش ہوئے جب وہ قریب آئے تو حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں میں اتنی مشابہت تھی گفتار میں رفتار میں چال میں ڈھال میں اس میں بیٹھنے میں ڈیٹو کاپی کہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس میں اللہ کے نویس نقل ہو یہ نقل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اصل سے اتنا قریب ہو جائے کہ نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو جائے کے پلانوں کی تمام اتباع مشابہت کا اندازہ اس سے لگائی ہے آخر جو اس کے بال کرنے والے تھے انہوں نے دھوپ میں تو نہیں بال کیے تھے وہ بڑے لوگ تھے سمجھدار تھے دانا دینا تھے مگر تابے اور مضبوط ایسے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا ان کے پاس نے اندازہ لگایا اور انہوں نے سدی کے فلانوں سے مسافر شروع کر دیا اور سدی کے فلانوں نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے مسافہ کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ مسافہ کریں گے تو مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی میرے صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے ہیں جب سب مسافر کر چکے اور پھر بیٹھے اور گفتگو ہونے لگی تو اس وقت سورج جو تھا وہ بادل سے باہر نکلا اور جب سورج کی کتنوں نے نبی نے سات اسلام کے رفتار کے بوسے لینے شروع کیے تب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے مسافر کیا اس نے اپنے رومال کو پھیلایا اور اپنے ساتھی کے اوپر انہوں نے سایہ کر دیا تب پتا چلا آگا کون ہے غلام کون ہے علیہ نے بارہ درجن اول تین کے دن کو پہنچے بارہ ربیع نمبر تیس کے دن کو پہنچے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ مدرسین نے لکھا تھا کہ حمل بیسوار کے دن پیدائش بیسوار کے دن ہجرت کا سفر شروع بیسوار کے دن اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ بھی سوال کا دن پھر فتح مکہ میں جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے وہ بھی سوال کا دن اور جس دن حضر اسود کو بیت اللہ میں نصب کر پایا وہ بھی سوال کا یہ تمام واقعات آپ کے نزدیک سواری کے دن میں کی کسان دیکھیے نظیر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت کلسوم رضی اللہ صحابی تھے ان کے ہاں آپ کا قیام رہا لیکن ملنے والے صحابہ بہت زیادہ تھے تو نظیر اسلام اسلام نے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی تھے ان کے گھر میں مجلس کا آپ نے ارادہ فرمایا قیام فرمایا اب دیکھیے جس گھر میں رہائش تھی اگر اسی میں مجلس ہوتی تو آنے والے مردوں کی وجہ سے گھر کی مستورات کو مشکل ہوتی بوجھ ہوتا تنگی ہوتی یہ دیکھیے نبی نظیر اسلام کی کیا حکمت رہائش ایک جگہ رکھی اور مجلس کی جگہ دوسری وہاں تشریف لے جاتے وہ گھر ذرا بڑا تھا صحابہ وہاں ملنے کے لیے آتے اور مل کے وہیں سے چلے جاتے تو صاحب خانہ کے لیے آپ کا قیام کچھ بوجھ نہیں جب آپ تشریف لائے تو تھوڑے ہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پیچھے سے آ گیا یہاں پر نبی علیہ شاق السلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا تذکرہ اللہ عزت نے اپنی قرآن مجید میں سمجھا مسجد الگ تک واہ یہ تقوا سے قائم کی گئی مسجد اس کی تاریخ میں لاہور بل جس میں یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کو آج مسجد کو کہتے ہیں مسجد کو باغ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد نبی رشتہ اسلام نے یہ قائم فرمائی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھا کر لانے لگے لیکن جب بنیاد رکھی تو نبی علیہ السلام نے پہلا پتھر خود رکھا دوسرا صدیق غلام نے رکھا تیسرا عمر لانو نے رکھا اور پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی جو ترتیب خلافت تھی مسجد کی بنیاد میں پتھر بھی دوسری انداز کا نبی صاحب اسلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے بلکہ ایک صحابی دو پتھر اٹھا کے لائے یاسر رضی اللہ عنہ تو دوسرے صحابہ دیکھ کر ذرا مسکرائے کہ سب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں اور یہ دو لا رہے ہیں جیسے ہم لوگ مسکراتے ہیں نمبر بنا رہے ہیں تو دوسرے صحابہ مسکرائے کہ سب ایک ایک لا رہے ہیں یہ دو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی فرمایا ہاں یہ اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں تنافس کو پسند فرما رہے ہیں کون ہے جو زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے نبی صاحب اسلام نے خود بھی پتھر اٹھا دیا جب آپ پتھر اٹھانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم غلام حاضر ہیں آپ سجیو رکھے فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے جیسے آپ چاہتے ہو کہ پتھر پہنچاؤ تو مجھے بھی اللہ کے گھر کی اپنی محبت کا اظہار فرمانا دکھانا یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اس مسجد میں جو قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی تہارت اور پاکیزگی کی اللہ نے قرآن مجید میں رجال تاریخی ان بہت اس میں ایسے بندے ہیں جو تہارت کو بہت محبوب رکھتے ہیں تو ان کا کیا عمل تھا کہ وہ جب فراغت حاصل کرتے تھے سدائے حاجت سے تو پہلے مٹی استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے تھے تو ان کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی یہاں علیہ صاحب اسلام کچھ عرصہ رہے پھر یہاں سے آپ آگے گئے راستے میں ایک محلہ بنی تعلیم تھا وہاں نماز کا وقت آ گیا تو جمعہ کے احکام وہاں نازل ہوئے نبی صاحب اسلام نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور یہ سب سے پہلی جمعہ کی نماز پھر جب آگے گئے اس بستی کا نام یسرب تھا یسرب یوں تو ایک آدمی کا نام بھی تھا لیکن یسرب کا لفظ تقریب سے اس کا مطلب ہوتا ہے فساد تو اس لیے نبی علیہ اسلام نے اس کا نام بدل نبی علیہ اقطاط السلام نے اس کا نام مدینہ مدینہ کھلا شہر کہلایا نبی ندیر اسلام نے اس کا نام طیبہ رکھا طیبہ کہتے ہیں صاف پاکیزہ شفاف شہر نبی نے اس کا نام تابا تابا کہتے ہیں کہ خوشبوؤں سے مہکتا ہوا شہر یہ منورہ بھی ہے یہ طیبہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ سب نام واقعی اسے ٹوٹ کرتے ہیں چنانچہ علیہ چی تو اسلام جب جب اس بستی میں آئے تو بہت سارے صحابہ نے اس وقت دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں سے چیف لائیے ہمارے ہاں سے چیف لائیے نبی صاحب اسلام نے ساتھ فرمایا کہ میری اونٹ کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کر بیٹھے گی جہاں اللہ کو پسند ہوگا وہی میرا قیام ہوگا اللہ کی شان دیکھیے کہ اوپ میں چلتی رہی چلتی رہی حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھتے اور یہ بھی بات ہے کہ یمن کے کئی بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام نادوبا گزرا ہے تو ایک بادشاہ صبا اول کہلاتا ہے وہ ایک مرتبہ آیا تو اس کو بتایا گیا کہ تورات اور انجیل میں مدینہ طیبہ کی نشانیاں ہیں اور ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں ہیں اور وہ یہاں پر آئیں گے چنانچہ اس کے دل میں شوق ہوا اس نے ایک مکان بنایا اور مکان بنوانے کے بعد چار سو علماء کو اس نے دعوت دی اور ان کے درمیان اپنی ول کا اظہار کیا ہم جیسے کہتے ہیں نا رسیت نامہ اس نے اپنی دل کی ول کا اظہار کیا اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مکان نسل در نسل اولاد میں آگے چلتا رہے جب وہ نبی امی یہاں تشریف لائیں یہ میں نے ان کے لیے ہدیہ کیا اس مکان کی چابیاں ان کے حوالے کر دیا مرحیم نے لکھا ہے کہ ایک ہزار سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا جب نبی شام ابو ایوب انصاری لانو کے گھر میں ٹھہرے یہ وہی مکان تھا ایک ہزار سال کے بعد آپ اپنے مکان مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ اپنے مکان میں ہی تشریف لائے گا اللہ اکبر کر دیا جس بادشاہ نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا وہ تو میری وہ ایک الگ بادشاہ تھا یہ اس سے بھی پہلے کا بادشاہ ہے تاہم اللہ کی شان دیکھیے نبی نے صاحب اسلام جب یہاں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں سات مہینے ٹھہرے اب یہاں پر نظیر صاحب اسلام نے شاید فرمایا کہ مجھے عریش سے موسا جیسے موسا علیہ السلام کا جھونپڑا تھا مجھے ایک جھونپڑا بنا رہا تو صاحب لانا مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا صدیق اکبر اللہ کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی واقعی ان کاموں میں وہ امت میں سب سے آگے دو یتیم بچے تھے ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل دونوں بھائی تھے والے فوٹو گئے تھے یہ جگہ ان کی تھی لیکن یہ دونوں اسعد بن زرارا یہ سردار تھے قبیلے کے ان کی کفالت میں تھے وہ ان کے گارڈین تھے چنانچہ کسی کے نے اسد بن زرارا سے بات کی انہوں نے بچوں سے بھی پوچھ لیا اور دس دینار کے بدلے اس جگہ کو صدیق قرآن نے خرید کر نبی علیہ سات اسلام کی خدمت میں ہدیہ پیا کر علیہ نبی نے صلی اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی لہذا مسجد نبوی سے جتنا دین پھیلا یا قیامت تک پھیلے گا اس سب کا اجر ابو بکر صدیق کے نام آباد میں لکھا جائے گا نبی اسلام نے فرمایا نہ اتنا زیادہ ایمان ما بکرے امتی بجے میری ساری امت کے ایمان کو اگر ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے اللہ ہر عزت نے ان کو کیا یہ نعمت عطا کرا یہاں پر جھاڑیاں سیکھی تو جاڑی بھی کون سی تھی گرد رکھتا اس کو گرد گرد کہتے ہیں تو بہرحال ان کو صاف کر کے جیسے جو بے آباد کی جگہ ہوتی ہے جو جھاڑیاں اگاتی ہیں ان کو صاف کر دیا گیا اور پھر یہاں پر مسجد بنانے کا کام شروع کیا گیا چھوٹی سی مسجد کی یوں سمجھ لیجیے کہ جتنا ریاض الجنہ ہے شروع کی مسجد بس اتنی چھوٹی سی جیسی ہاں ایریا بڑا تھا مگر جو کورڈ ایریا ہے وہ تھوڑا تھا باقی یارڈ تھا یعنی سہن تھا مسجد کا چنانچہ اس میں لکڑی کے ستون نیچے دے دیے گئے اور اوپر کھجور کے جو پتے تھے وہ ڈال دیے گئے اب وہ پتے ایسے لٹکے ہوئے تھے کہ صحابہ رام کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے جب چلتے تھے تو ہمارے ماتھوں کے ساتھ وہ لٹکے تھے اور کبھی بارش آ جاتی تھی تو اس میں سے پانی چپتر تھا نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا تو نیچے پھر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر ڈال دی گئی تھی کہ پانی بھی ہو جائے تو کیچڑ سے کم از کم بچے رہے یہاں اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی مسجد ایسے ہی بنائی جائی پانچ مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا چنانچہ اس کا رخ اس طرح بدل دیا گیا کہ جس طرح آج مسجد لفظی کے اندر نماز پڑھی جائے آپ یوں سمجھیں کہ پہلے رخ اگر ادھر تھا تو اب اس کا رخ بالکل دوسری طرف بن گیا پھر اس میں مزید توسیع ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود زمین خرید کر اس کے ساتھ شامل کی عثمان غنی لانوں کو صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد لفظی کی جب توسیع کی تو اس میں لوہے کا استعمال ہوا اس سے پہلے لوہے کا استعمال نہیں تھا عثمان غنی لانوں کے ہاتھوں اللہ العزت نے یہ کام کروایا جب نبی صاحب شام یہاں پہنچ گئے مناسب وقت بھی گزر چکا تھا تو پیچھے زید بن ہارتا جو نبی علیہ اسلام کے غلام منہ بولے بیٹے تھے وہ نبی علیہ اسلام کے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے سودا رضی اللہ تعالیٰ تھا نبی اسلام کی اہلیہ صاحبہ کی پھر آپ کی بیٹیوں میں سے جو بڑی بیٹی تھی زینب وہ اپنے خامن کی وجہ سے کیونکہ ان کے خامن ابو العاص تھے ان کے قدم پس قدم تھے وہ وہی رہ گئی خامن کے پاس ہی اور آپ اللہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو تھی انہوں نے عثمان غریلانوں کے ساتھ ہجرت کی بقیہ جتنے اہل خانہ تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے اسی دوران کا کچھ لانوں کے اہل خانہ نے بھی ہجرت کر لی اللہ کی شان کے جب صدیق اکبر صدیق کی اہل خانہ سباب پہنچے تو ان کی بڑی بیٹی اسما جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیت سے شادی ہو چکی تھی اس ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا پہلا بچہ تھا جس کی مدینہ میں ولادت ہوئی اسی طرح جب حبشہ ہجرت کی تھی تو وہاں بھی عبداللہ عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب یہ مہاجرین حبشہ کا پہلا بچہ تھا جس کی وہاں ولادت ہوئی جب یہاں ہجرت ہوئی تو انصار کا پہلا بچہ بعد نے کہا نعمان بن بشیر اور بعد نے کہا کہ نہیں مسلمہ بن محل نبی نے صاحب اسلام جب ٹھہرے وہاں تو آپ کی رہائش تو ابو ایوب اناروں کے گھر پہ تھی اور یہ اوپر نیچے دو منزلہ بلڈنگ تھی بادشاہ نے بنوائی تھی تو بادشاہ نے کوئی جھونپڑی تھوڑا بنوائی ہوگی اچھی بلڈنگ بنائی تھی عام لوگ ایک منزل کا گھر بناتے تھے تو بادشاہ نے دو منزلہ گھر بنا دیا تھا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے کی منزل سے اور نبی علیہ شام اوپر کی منزل پر رہنے لگے مگر آپ کا کھانا وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور اسد بن زرارہ یہ امیر تھے اس علاقے تھے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ قبیلے کے سردار ان کے گھروں سے پکڑے آتا تھا تاہم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلا کھانا نبی السلام نے دکھایا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے پکا کر دیا تھا تو نبی علیہ صاحب اسلام نے وہ کھانا کھایا دیکھیے صحابہ کی اس کی باتیں کہ ایک ایک چیز انہوں نے تاریخ میں قلم بند کر دیا جب یہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب ایک مجلس کی جگہ بھی تھی تو صحابہ نے ایک جگہ پر تھوڑی سی مٹی ڈال کے نا اس کو اونچا کر دیا اس کو چبوترا کہتے ہیں عربی میں اس کو سکھوا کہتے ہیں وہ سکھوا سا بنا دیا اس کے اوپر سب مل کر بیٹھتے تھے اور یہاں پر دین اسلام کا سب سے پہلا اقامتی مدرسہ اس کی بنیاد پر اس کو آپ جامعہ سببہ کہہ لیں آج کی زبان مدرسہ سبقہ کہہ لیں لیکن یہ اقامتی مدرسہ تھا دین اسلام کا سب سے پہلا کیوں کہ مہاجرین میں سے کوئی ستر کے قریب صحابہ تھے جو بکتن پکتن آتے تھے اور یہیں رہتے تھے یہی ان کا قیام یہی تعام یہی نماز یہی عبادت یہی سیکھنا سکھانا اور ان کے مریضر تھے سلمان فارسی رضی اللہ وہ اساتذہ کے مریضر تھے گروپ لیڈر جیسے ہوتے نبی علیہ السلام اسلام ان کے تھے اور جیسے آج کل درس نظامی علماء کو پڑھاتے ہیں تو ان کا جو اس وقت سلیبس تھا وہ قرآن مجید تھا اور ندی سات اسلام قرآن مجید کو ان کے سامنے کھولتے تھے لے تو بھائی قرآن کی شرح فرماتے تھے اور یہ جو قرآن کی شرح تھی کسی کو حدیث کہا جاتا ہے چنانچہ عام مدارس کے اندر چھ گھنٹے تو پڑھتے ہیں اور باقی وقت ان کا اپنی ضروریات کا مطالعے کا قیام کام کا ہوتا ہے یہ انوکھا مدرسہ تھا جو چوبیس گھنٹے کا مدرسہ تھا اس میں جو پڑھائی کے اوقات تھے وہ چوبیس گھنٹے جب بھی نظر اسلام یہاں لاتے دن ہوتا رات ہوتی آپ کو سکھاتے چنانچہ آپ نے بھی مطلب یہاں تحجد پڑی اور لوگ بھی تحجر پڑھنے کے لیے آئے نبی اسلام نے ان کو سکھایا ابو کا صدیق لانوں کو دیکھا تحجر میں قرآن آہستہ پڑھنے لے عمر فاروق لانوں کو دیکھا تحجر میں قرآن ذرا کیا پڑھ لے دونوں کو بلا لیا اب یہ کوئی جیل کا وقت تو نہیں تھا نا تحجر کا وقت تحجر کے وقت بھی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بات کو سنانا تھا جو سینوں کے بھید جاگتی ہے مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو بنا رہا تھا اور سوتوں کو جگا تھا نبی اسلام نے دونوں کو کہا ابو مگر تم تھوڑا بلند پڑھو اور عمر آپ تھوڑا آہستہ کرو اب یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ دن کا پیریڈ نہیں ہے مطلب۔ تو جب بھی نبی اسلام تشریف لاتے یہاں پر تو لوا کی کلاس شروع ہو جاتی تھی یہ سمجھ اور یہی طالب علم تھے جو سیکھتے تھے اور پھر انہوں نے ہی دین کو آگے سکھایا کچھ یہاں پر ڈیڑھ اسکالر تھے جیسے کالج یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ ہوسٹل میں تو نہیں رہتے شہر میں رہتے ہیں مگر جا کے پڑھتے تو جو قبیلہ کے لوگ تھے جن کے اپنے گھر تھے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے وہ دیکھ رہتا وہ دن میں آتے تھے اور اگر رات کو کوئی بات سکھائی ہوتی تو یہ حضرات اقرار کے ذریعے ان کو بتا دیتے تھے رات یہ بات سکھائی اور ان میں سے کچھ کاروبار میں اگر مصروف ہوتے تو وہ بھی آ کے سیکھتے ان کو بھی بتا دیا جاتا یہی تو وہ واقعہ پیش آیا ایک صحابی بکریاں چرانے والے ہفتے بعد آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اللہ کا حکم آیا تو ان کو بتایا جاتا تھا جو جو آیات نازل ہوئی ایک مرتبہ وہ بڑے غصے میں پوچھا بھائی کیوں آج اتنا غصہ کیسے تو آئے تھے جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں اس آیت کو سن کر اس صحابی کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی اللہ اور کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی تو یہ حضرات یہاں پر کچھ سنتے تھے کچھ دیکھتے ان کے سامنے کال بھی تھا ان کے سامنے حال بھی اللہ کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سینوں میں اترتی اور یہ اس کو ہٹ بنا لیتے جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے زندگی کا حصہ بن جاتا تھا چنانچہ یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس ہیں وہ اس مدرسے کی کرنے اس کی شاخیں اس کی بیٹیاں ہیں یہ امل مدار چنانچہ آج بھی آپ اگر جائیں تو ایک اونچی سی جگہ بنی ہوگی آپ کو وہاں پر بیٹھنے نقل پڑھنے کا موقع مل جائے گا چنانچہ شروع شروع میں جب مسجد نبی بنی تو دن میں عبادت ہوتی تھی اور رات عشاء پڑھ کے لوگ گھروں میں چلے جاتے جاتے زمین داری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک تو ممبر بنوا کے دیا نبی اسلام کی خدمت میں اور دوسرا مسجد نبی میں جراخ جلانے کا بندوبست سب سے پہلے انہوں نے کیا چراغ دیا اے لکھنوی رات کو بھی جو لوگ آئے وہ چراغ جلائے تاکہ یہاں پر کچھ روشنی رہے ندیم صاحب شام جب مدینہ طیبہ پہنچے اور اہل خانہ بھی آ گئے تو اللہ کی شان کے آتے ہی بیماری نے حملہ کیا چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیمار حضرت علی لانو کو بھی بخار آ گیا ابو کا صدیق لانا بھی بیمار صدیق فلانوں کا غلام عامر بن فہیرہ لانو کو بھی بخار یہیں پر پھر نبی کے سامنے عائشہ صدیقہ آنا کی جو سب ابو کی تھی مشہور واقعہ ہے وہ وہ اسی جگہ پیش آیا تو عائشہ صدیقہ جلانا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے تو نبی صاحب اسلام نے پہلے تو فضائل سنائے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ میں ایک رات کا بخار اگر کسی کو آیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک سال کے کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیا مدینہ طیبہ کا بخار اللہ اکبر کر دیا اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ مکہ مکرمہ آپ کے خلیل نے بتایا آپ نے اس میں برکتیں رکھ دی اور مدینہ طیبہ آپ کے حبیب نے بتایا اے اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں رکھی مدینہ طیبہ میں دگنی برکتیں عطا فرما دی نبی علیہ السلام کی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول دی چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے مدینے کو برکت سے بھر دیا اور فرمایا کہ میرا مدینہ فکنوں سے محفوظ لہذا جس طرح مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح وہ مدینہ تجربہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے شہر کو اتنا اچھا بنا دیں گے کہ ان قریب وقت آئے گا لوگ آسودگی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا کرے گا اور واقعی آج ایسی ہی بات ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا نعمتیں رکھ رہی ہیں دین کی نعمتیں بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی چنانچہ نبی علیہ السلام اسلام نے یہ بھی فرمایا ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا اللہ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا رہنی چاہیے جہاں اللہ نے لکھا موت تو وہی آنی ہے مگر تمنا تو ہونی چاہیے کسی کو کسی شاید نہیں یوں کہا ربا کی ہے ہم نے مرنے نے مدینے کی مانگی ہے ہر مومن کے دل میں یہ طرف رہنی چاہیے دعا تو مانگنی چاہیے اور یہ ممکن ہے کہ اس سڑک کی وجہ سے کہیں بھی موت آئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہاں پہ کھڑا کروا دے تو مذہب اللہ کے اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تو یہ تمنا دل میں ضرور کہ اللہ نے زندگی مکہ مکرمہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بہت مدینہ طیبہ کی عطا فرمائے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے چالیس سال پہلے میرے اس شہر کو تباہ کیا جائے گا یہ قیامت کی گویا نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی ہوگی کہ قیامت قائم ہونے سے چالیس سال پہلے مدینہ طیبہ کو تباہ کیا جائے نے نسا شام جب تشریف لائے تو اس وقت وقت جہاں مسجد نبوی بنی جو اس کا پلاٹ تھا اس پلاٹ کے چاروں طرف ایک صحابی تھے ہارتا بن نعمان ان کے ہی مکانات بنے ہوئے تھے جیسے ایک آدمی کے کئی پلاٹ ہوتے ہیں یہ زمین زیادہ ہوتی ہے وہ کئی گھر بنا دیتا ہے تو ان کے ہی گھر بنے ہوئے تھے سے نظیر استاد اسلام کی دو بیویاں شروع میں ان کو انہوں نے مکانات دیے ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ ہاں ایک آئش جگہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں یہ دونوں مکان کے تھے ان میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مکان پکا بنوایا پکے سے مراد کے پتھر کو اچھے انداز سے لگوایا پردے کی نیت سے کیونکہ کچے مکان پہ مٹی لگانی پڑتی تھی اور اس میں عورتوں کے لیے دقت ہوتی تھی بے پردگی کا استعمال رہتا تھا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کی نیت سے سب سے پہلے اپنے مکان کو پکا بنوایا تاکہ بار بار مینٹیننس عورتوں کو نہ کرنی پڑے یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کی ایک باندی کا نام اور اس باندی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام اس نے حسن رکھا یہ حسن ام سنمان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی پلا بڑا بچپن کے اوقات اس سے گزارے حتیٰ کہ اس کی والدہ کبھی اگر مصروف ہوتی کام میں اور بچہ روتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے اپنا یعنی دودھ اس کے منہ میں دے دیا کرتی یہ وہ خوش نصیب بچہ تھا یہ خلافت فاروقی کے آخری دو سال کی بات بات یعنی عمر عمر اللہ کا دور خلافت تھا آخری آخری ایام سے دو سال تھا یہ وہ بچہ حسن تھا کہ جب کبھی اس کو امر رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لگاتی تو ان کی ماں دعا کہتی تھی اے اللہ اس بچے نے اگر ام مومنین کے سینے کو چوسا تو ہر چوسنے کے بدلے اس کو علم کا باب بتا رہا ہے ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کا نام حسن بصری پڑا آج بخاری شریف پڑھتے ہیں نا تو قال الحسن جہاں نام آتے ہیں نا حسن بسری ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہونے والا پلنے والا چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بھی نکاح فرماتے تو حارثہ بن نعمان اپنا ایک گھر نبی اسلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیتے چنانچہ ایک ایک کرتے کرتے مسجد نبی کے بالکل ساتھ ساتھ نبی علیہ اسلام کے گھر تھے جن کو حجرات قرآن کی زبان میں ہیں کہ یہ حجرات سورہ الحجرات کی قرآن مجید میں ہے یوں مسجد کی ابتدا ہوئی اور یوں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر لا کر بتایا یہ مدنی زندگی کا آغاز تھا آگے اس کی تبدیل تو اب قیامت تک ہوتی رہے گی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اس مدینہ منورہ مدینہ طیبہ مدینہ صابہ میں جا کر بھرپور عبادتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی یادیں قدم قدم سے یاد کیا کیا واقعہ پیش آیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرآن نازل سب سے زیادہ ہزاروں بار جبریل السلام جہاں پہ جیب لیا بلکہ ایک باپ ایسا تھا مسجد میں جس کا نام ہی باب جبریل پڑ گیا اتنا تو جبریل اسلام آتے اللہ اللہ چنانچہ کسی نبی علیہ السلام پر جبریل اسلام دس مرتبہ آئے کسی پر پانچ مرتبہ ہے کسی پر چالیس مرتبہ ہے کسی پر سو مرتبہ ہے اور اللہ کے پیارے حدیث اللہ وسلم پر جبی اسلام چوبیس ہزار مرتبہ نہ اللہ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ کبھی ایک دو میسج ہوتے ہیں اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دو چار کی بات نہیں ہوتی وہاں تو پھر سینکڑوں کے حساب سے میسج ہوتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ تھا ماشاء اللہ چوبیس ہزار میسجز بھیجے اللہ اکبر کبھی تو باہر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کہ سچے زمین کو دیکھ کر آئے اور وہ خوش نصیب ہیں جو ابھی چند دنوں میں وہاں جائیں گے کیونکہ نبی نے فرمایا من مندار قبری لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب والی تو آخر وانا الحمد للہ تھوڑی دیر کے لیے مراکبہ کرنی چاہیے وہ لایا نہیں کرتے زباں پر شکوا ایرن جو المایا نہیں کرتے نبی کے نام محمد یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں دیہات خالی جایا نہیں کر دربار محمد ہے یہاں محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے سے وعدہ کرتے ہیں گناہ گاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گنہ کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یادیں مور پاتے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے اج قربان ہو جا ان کی عزت پر یہ لمحے دن زندگی میں الله سبحان ربي جلال الأرض اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك اے مالک ہم آپ کے آج مسلم بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما کی کی طرف اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف کرنا سینوں کو اپنی محبت سے لپیش فرما اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا اس حج کو حج مقبول بنا اللہ ہمیں نے گناہوں سے پاک صاف فرما و تہارت کی زندگی نصیب فرما گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما تعاق کی عزت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے قیام کو قبول فرما زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اپنا کچھ بتا فرما اپنا اللہ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ جو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر آ گئے ان کی حاضری کو قبول فرما اور جو حاضر ہونے والے ہیں اللہ ان کو دربار سے بہترین اجر بدلہ پانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ان دنوں کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا میرے مولا جیسے آپ جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن دوست احباب نے گاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك ذلك يا أرحم الراحمين بہت ضروری اعلان سماعت فرمائے ہم کا بیان بال نشاد